جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے تم خدائے رحمان کے تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے اب پھر سے نظر دوڑا کر دیکھو کیا تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے